باللہ من من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب افمن یعلم انما انزل الیک ربک الحق کمن هو اعمى انما يتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق اللّہ کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ اے نبی آپ کے اوپر جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی جاتی ہے یہ برحق ہے برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو یہ چیز نہیں مانتا یعنی نابینا ہے بلا شبہ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے کون ہیں اللزین یوفون نب عہد اللہ عقل والے وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو ولاََ القضون الویساخ اور عہد کو نہیں توڑتے ہیں ولزین یسلون امر اللہ بحی ایسلا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو ملاتے ہیں وہ یکشون و اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں بخاف و نسو الحساب اور برے عذاب سے برے حساب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں جمعرات کے دن بات ہو رہی تھی عہد اللہ کی کہ اللہ کے ساتھ عہد کا کیا معاملہ ہے اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ ارواح سے عالم ارواح سے جو اللہ نے معاہدہ لیا تھا تو سب نے روحوں نے کہا تھا السط و برب کو جس کو قرآن مجید کے نام پارے میں ذکر کیا ہے اللہ حض خز ربو کا ممبنی آدم ظہور ضروریت ہوں اشد ہوں اللہ انفسم السطرب کو کالو بلا شاہدنا کہ اللہ نے جتنی روحوں کو قیامت تک پیدا کرنا تھا ان سب کا اجتماع یعنی ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے روحوں سے یہ سوال کیا کہ تمہارا رب کیا میں نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں یہ ایک عہد ہو گیا روحوں کا اللہ کے ساتھ تو اس آہد کو دنیا میں آ کے لوگوں کو پورا کرنا چاہیے اس آہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ و صلاحت وسلام کو مختلف دوروں میں بھیجا اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو ان کو پھر ایسی جماعت جانشینی کے طور پر دی ہے کہ انہوں نے اس آہد کی یاد دہانی کے لیے پوری دنیا کے سفر کیے الزین یوفون عہد اللہ میں دوسری تفصیل میں نے بتائی تھی کہ حدیث میں آتا ہے مولود یولد علی الفطرت و یحبدان ہی او یونسران ہی او یمجسان ہی کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے یعنی مراد فطرت اسلام پر پھر اس کو ماحول یا اچھا ملتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے برا ماحول ملتا ہے تو وہ اس طرح یہودی عیسائی مجوسی بن جاتا ہے تو گویا کہ پیدائشی طور پر وہ بچہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے لہذا اس معاہدے کو جو فطرت اسلام پر اس کو پیدا کیا گیا ہے بڑے ہو کر اس معاہدے کو وہ پورا کرے کہ اللہ ہی کو وہ وحد اللہ شریک اور معبود سمجھے جب ماحول خلاف ملتا ہے تو پھر بندے غلط ہو جاتے ہیں تیسری تفسیر بیان کی زین یوفون بآد اللہ کہ یہ لوگ عقل والے اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد زندگی وہ اپنے ایمانیات کے لحاظ سے ہو اعمال کے لحاظ سے ہو معاشرت کے لحاظ سے ہو وہ پوری زندگی اسلامی تقاضوں کے مطابق گزار رہا ہے تو معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے اور جو جتنا کم ہے معاہدہ اس کا صحیح نہیں ہو رہا پورا نہیں ہو رہا یہ تو اللہ یوفون بعہد اللہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدے کی بات ہے بات اس دن ہو رہی تھی ولاً البی ولاقا یہ لوگ میساک کو نہیں توڑتے یعنی آپس میں لوگوں کا جو وعدہ معاہدہ ہو جاتا ہے اس کو نہیں توڑتے یہ مسلمان کی خاصیت ہے علامت ہے ایمان کی کہ وعدے کی وفاداری کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ کفار کچھ کاروبار کر رہے ہیں اس نیت سے کہ مسلمانوں کو ختم کریں گے آپ نے پھر اعلان کیا کہ چلو ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں اس پورے پروگرام میں مقام بدر پر غزوہ بدر ہوا اس جگہ پہ جب آپ جا رہے ہیں تو دو صحابی آپ کو ملے جو جدہ کی طرف سے آئے باپ اور بیٹا تو کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ مدد کے طور پر آئے ہیں جو کفار کے ساتھ خلاف مقابلہ ہوگا جنگ ہوگی تو اے نبی ہم آپ کے ساتھ مدد کے طور پر آئے ہیں آپ نے فرمایا اچھی بات ہے ٹھیک ہے پھر تھوڑی دیر میں وہ کہنے لگے کہ ہم جب جدہ سے آ رہے تھے تو راستے میں ہماری ملاقات یا آمنا سامنا ہوا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ یعنی مشرقی نے مکہ کے ساتھ غزب بدر میں سردار ابو جہل تھا تو ہمیں گرفتار کیا گیا کہ کہاں جا رہے ہو ہم نے کہا مدینہ جا رہے ہیں تو انہوں نے ہم سے یہ معاہدہ کیا لیا کہ تم اگر جا کر نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم تو آئی آپ کے مدد کے لیے دے لیکن ہم نے ان سے جان چھڑانے کے لیے ان سے یہ معاہدہ کیا ہے آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم مدینہ میں جا کر اپنے نبی کے ساتھ شریک ہو کر تمہارے خلاف جنگ میں نہیں آئیں گے یہ ہم نے معاہدہ کیا ہے لیکن اے نبی ہم تو آئی آپ کی مدد کے لیے رہے تھے وہ راستے میں پکڑے گئے تو ویسے ہی ان سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے آپ یہاں ادھر ہی ڈھیری پر بیٹھے رہو ہمارا تماشا دیکھتے رہو توبہ استغفار اور اللہ سے دعا کرتے رہو لیکن معاہدے کی پاسداری ایمان کا حصہ ہے تم ہماری مدد کے کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شریک ہو کر ابو جہل کے خلاف نہیں لڑ سکتے ہو کیونکہ جہاد کرنا ایک ثواب ہے اور معاہدے کی پاسداری بھی ایک ثواب ہے تو اس وقت اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے معاہدے کی پاسداری کریں اب دیکھو کتنا نازک معاملہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہے افراد کی ضرورت بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کثرت افراد ہو اور اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہو افراد کی کثرت ہو اور کثرت کی جا رہی ہو مطلوب بھی کثرت ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو توڑا جا رہا ہو تو ہر مدد نہیں آئے گی کہ وہ جہاد کیا جہاد ہے کہ جس میں ابتدائی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے گویا کے ایک احکام کو توڑا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی اور وہ پریشان ہوئے روتے رہے کہ ہم تو جہاد کی نیت کے ساتھ ہی گھروں سے چلے تھے لیکن راستے میں پھنس گئے اور ہمارا معاہدہ ہو گیا آپ نے فرمایا نہیں آپ نے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے بس اللہ کے اللہ سے امید ہے اللہ ہماری مدد کریں گے ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی تو دوستو ایمان والے کا یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو وعدہ کرے ہی نہیں لیکن جب وعدہ کیا ہے تو اس کو پورے طریقے سے نبھانا چاہیے خواہ ہاں، اس میں نقصان بھی ہو اور وہ نقصان ظاہری طور پر نظر آتا ہے لیکن نفس العمر میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے لحاظ رکھے گا اور معاہدہ کو پورا کرے گا تو حقیقت میں اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی ولاسا صاحب جو نیک لوگ ہیں عقل والے وہ معاہدے کو نہیں توڑتے دو صفتیں ہو گئیں یہ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں تیسری صفت یہ ہے ما امر کہ یہ لوگ جس چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے اس میں صلہ رحمی کرتے ہیں دیکھو دوستو صلہ رحمی سے سب سے بنیادی چیز ہے رشتہ داروں کے ساتھ یہ لفظ متعلق ہوا ہے سل رحمی کا ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل ہوا ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ مجھے موٹی موٹی باتیں اسلام سے متعلق آپ مجھے موٹی موٹی باتیں بتائیں مجھے یاد بھی رہ جائیں میں اپنے گاؤں میں بھی جاؤں گا تو ان موٹی موٹی باتوں پر عمل کروں گا آپ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بنیادی بات ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ ٹھہراؤ اور دوسری بات یہ ہے نماز کی پابندی کرو روزے رکھو زکوٰۃ اگر فرض ہے زکوٰۃ ادا کرو حج کی ہے حج کرو اور رحمی کرو لڑائی جھگڑا نہ کرو صبر کے ساتھ رہو سلا رحمی کرو تو وہ کہنے لگا حضرت سلا رحمی میں کیا ترتیب کرنی ہے کس طرح کرنی ہے وہ دیہاتی صحابی تو آپ نے رحمی میں تمام رشتہ دار داخل ہیں پڑوسی داخل ہیں قریب کا دور کا پڑوسی وغیرہ لیکن سب سے مقدم سل رحمی کا زیادہ حقدار وہ آپ کی والدہ ہے پھر اس نے پوچھا حضرت والدہ کے بعد پھر کس کی خدمت کرنی یا سلا رحمی اور خیال کرنا ہے تو آپ نے فرمایا پھر والدہ کا خیال رکھو پھر وہ پوچھنے لگا حضرت پھر والدہ کے بعد پھر کا خیال رکھو آپ نے فرمایا پھر والدہ کا خیال رکھو جب تین مرتبہ اس نے پوچھا تو چوتھی مرتبہ کے پوچھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کا خیال رکھو پھر آپ نے چچاؤں کا خیال رکھو اور رشتہ داروں کا خیال رکھو اور جہاں سے کوئی خلاف شرع ظاہر ہے بات یا ظلم زیادتی کی ہوگی تو تبھی تو سلا رحمی کرنی ہے نا اگر وہ رشتہ دار مجھے پھول کے ہار بناتے رہے ہر روز دعوت دیتے رہے تو میں اس کے ساتھ سلا رحمی کر رہا ہوں تو ادھر بھی سلا رحمی ہے ظاہر ادھر سے بھی سلا رحمی ہے ادھر سے بھی سلا رحمی ہے سلا رحمی کا مطلب ہی یہی ہے کہ دوسری طرف سے آپ کی حوصلہ شکنی ہوگی لوگ آپ کے بارے میں غیبت کریں گے یہ یوں زیادتی کرتا ہے یہ یوں ظلم کرتا ہے یہ بڑا بھائی ہے تو یوں کرتا ہے یہ چھوٹا بھائی ہے تو یوں کرتا ہے جبکہ آپ تو اس طرح نہیں ہیں ان تمام طرح کی مخالف ہواؤں کا جواب آپ کی طرف سے ایک اچھے الفاظ کی صورت میں ہو اور ان کے ساتھ تعاون ہو خدمت ہو آپ مالی طور پر کوئی کے دے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو دعا دیتے رہے ان کو یہ ہے صلہ رحمی دوستو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ صلہ رحمی اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ مجادلہ کرے گی جلا لڑائی جھگڑا کرے گی صلہ رحمی اور جو شخص صلہ رحمی والا تھا صلہ رحمی کرنے والا آخر اس کو چھڑا کے جنت میں پہنچا کے صلہ رحمی خاموش ہوگی زہر کام مشکل ہے دوستو لوگ ادھر ادھر صدقات بھی کرتے رہتے ہیں بڑے طرفائی کام بھی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو کمزور دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا اس لیے تو فرمایا کہ دورہ ثواب ہے اب ایک پڑوسی ہے نا جی پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے غریب بھی ہے اگر اس پڑوسی کا جو رشتہ دار بھی ہے غریب بھی ہے مسلمان بھی ہے اس کا آپ تعاون کریں گے اس کا خیال کریں گے خدمت کریں گے ہر طرح کا ثواب ملے گا مسلمان کا حق بھی ادا ہوا پڑوسی کا بھی ادا ہوا غریب کا بھی ادا ہوا اور رشتہ دار کا بھی ادا ہوا ہے تو چار طرح کا ثواب ہے فرمایا والذین یسلون ما امر اللہ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تین چیزیں آخرت میں امانت قرآن پاک اور رحمی اللہ کے ساتھ مجادلہ کر کے اس بندے کو چھڑائے گی کہ اس بندے میں یہ خوبی تھی کہ یہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا یا امانت دار تھا جو حتیٰ کہ یہ جو نوٹ امانت کے طور پر رکھے جاتے تھے ان ان نوٹوں کو بے ہی رکھنا فرض واجب نہیں ہے نوٹ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے لیکن یہ شخص اتنا امانت دار تھا کہ اگر کسی نے اس کے پاس ہزار روپے کا نوٹ رکھا امانت تو یہ وہی نوٹ بھی سنبھال کے رکھتا تھا یاد رکھو دوستو وہ جو امانت داری کے طور پر اس بندے کو اتنا زیادہ اللہ نے نوازا تھا اور وغیرہ اس کے پاس مزدوری کتنے وہ تین لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے ان میں ایک شخص کہ اس نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ پاک میرے پاس ایک بندے نے مزدوری کی تھی اور مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا بڑے سالوں کے بعد وہ واپس آیا تو میں نے اس کے پیسوں کی گائے لے لی تھی اور وہ گائے بہت زیادہ ہو گئی آیا جب وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ساری آپ کی گائے ہیں میں نے آپ کی مزدوری کے پیسوں کی حفاظت کی اور ان کو اس انداز میں کاروبار میں گویا لگا لیا تو یہ ساری گائے آپ کی ہیں وہ ساری لے کے چلا گیا وہ بھی کوئی یعنی اتنا بھی نہیں خیال کیا کہ اس نے گائے کو سنبھالا ہوگا چارہ ڈالا ہوگا باندھا ہوگا اس کا کچھ تو اجرت دے دوں وہ ساری گائے لے کے روانہ ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اس بندے کے اوپر امتحان تھا اللہ پاک یہ کام میں نے آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا یہ امانت کا خیال تو ہمارے سامنے سے یہ چٹان ہٹا دے تو چٹان ہٹ گئی تھی تو بات یہ ہے کہ یہ سلا رحمی ہے اس کو جوڑنے کا حکم ہے اور یہ نیک لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں یہ چوتھی صفت اور پانچویں صفت ہے کہ برے حساب سے ڈرتے ہیں باقی بات انشاءاللہ شاء اللہ